اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا انسان ایک تو سیکھتا باہر سے پھر یہ غلط بھی سیکھتا ہے ٹھیک بھی سیکھتا ہے پھر یہ صحیح سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے بکری کے آگے ہم نے گوشت رکھا اس نے انکار کیا شوگر والے مریض کے آگے چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو بلا رکھو تو صحیح گلاب جامن نہ کھاوے تو میں نے نہ پلو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں ہی ادھی گولی ود کھا میرا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے سارا دن مریضوں کو نسخہ لکھتا ہے کہتا ہے سگریٹ نہیں پیونا رات نو آپ لائی بیٹھا ہوں میں اے کہ دل کیتا ہے تو انسان میں یہ ایک عجب چیز ہے یہ جاہل پیدا ہوتا ہے لا تعلمون نشہ کچھ نہیں جانا پھر یہ سیکھتا ہے باہر سے اس کو سکھانے والا اس کا ٹیچر ہے چینٹے کو سکھانے والا کوئی بھی نہیں سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے اسے کیسے چلتا ہے پہلے دن چوہا گھر سے نکلا سیر کو بلی کو دیکھتی واپس بھاگا کس نے بتایا کہ یہ میرا یہ میری دشمن دور سے گو کو دیکھتے ہی سانپ زمین کے اندر غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین کے اندر دھنساتا ہے ہے کہ کہ مجھے گو دیکھ نہ پائے اسے کیسے چلتا اس پر میرا زہر اثر نہیں کرتا اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ میرے دانت اس کے اندر نہیں جاتے ویسے تو اگر گو بھی کٹ جائے تو مر جائے گی لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر اس کا دانت اثر نہیں کرتا یہ میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں جو میں نے بات کہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مخلوق کتنی علم کتنا علم رکھتی اور انسان کتنا جاہل ہے کتنا ان پڑھ ہے بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ جو میں نے تمہیں علم دیا ہے نا بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے پولیس میں آخری عہدہ آئی جی ہے تو بھائی آئی جی صاحب جو تیرے پاس پولیس کا علم ہے بہت تھوڑا ہے اور علم کی دنیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ آخری ڈگری اس کے بعد اور کوئی ڈگری کو نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ کلیلہ بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے جو ہے اس میں تم نے غلط بھی بہت شامل کیا ہوا ہے جو تم صحیح جانتے تم اس کے خلاف بھی کرو رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا صحیح کر رہا ہوں کہتا غلط کر رہا ہوں پر میرا گزارا کوئی نہیں غلط ایف آئی آر کاٹنے والے کا ضمیر اندر سے پکارتا ہے غلط کر رہے ہو کہتا روٹی کی تھوکا ہوں سارے کیتی جانے میں کی اندر سے ایک پکار اٹھتی ہے لیکن چونکہ یہ ایسا کیوں ہے انسان ایسا کیوں کرتا ہے جانور ایسا کیوں نہیں کرتا جانور اپنی ذات کے لیے بنے ہی نہیں وہ آپ کے لیے بنے اگر ان کا علم بھی ہوتا خطا والا تو مت دی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا جا جو زور لاؤنی لال ہے ان کا علم ایسا بے خطا ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے مرغی کہتی میں نے انڈا نہیں دینے بس میرا آج دل نہیں کرتا آم کہتا ہے سال میں کنڈے نہیں کنڈے انگور کہتا میں نے اس دفعہ انگور نہیں دینے کریلے نکالنے اگر ان کا علم بھی خطا پر ہوتا تو ہمارا نظام تو ختم تھا ہم نے بیجے آم وہ نکل آئے امرود تو ہمارا تو کام کتنا خراب ہو گیا تو گٹھلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے پھل کو شیپ کیسے دینی ہے ذائقہ کون سا بھرنا ہے رنگ کون سا دینا ہے تاثیر کون سی دینی ہے یہ بھی اس کے اندر سارا نظام فیٹ کیا ہوا یہ اس لیے ہے کہ ہودی خلق القم ماحفل ارد جمعہ کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اگر یہ اگر یہ بھی ایسا ہوتے کہ اپنے علم کے خلاف کرتے یا ان کو معلومات غلط دی جاتی تو تمہارے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا انسان اس کے مقابلے میں کیوں جاہل پیدا ہوتا ہے کیوں غلط کرتا ہے اپنے علم کے خلاف کیوں کرتا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں کتنے غلط پرچے آپ لوگوں کے ہاتھوں لوگ کٹواتے ہیں پریشر ڈال کے ڈرا دھمکا کے یا پیسے لگا کے انہیں نہیں خبر کہ یہ کام غلط ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے امتحان کی جگہ بنایا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اس لیے اس کو خیر اور شر کے دونوں اختیار دے دیا دو تار چلے فلحمہ فجو رہا و تقوا تیرے اندر شر کو بھی بھر دیا ہے تقوے کو بھی بھر دیا ہے فمن شاء فلیومن ایمان اور تقوے کو اپنا لے راہیں کھلی ہیں وہ منشا افل یکفر نافرمانی منمانی کو اپنا لے تو راہیں کھلی ہیں نہ ادھر کوئی کوڑا برسے گا نہ ادھر کوئی مٹھائی اترے گی یہاں کچھ نہیں ہوگا اوپر سارا نظام چل رہا ہے جیسے یہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے چوری کہاں ہو رہی ہے قتل کہاں ہو رہا ہے ڈاکہ کہاں ہو رہا ہے زنا کا اڈا کہاں چل رہا ہے شراب کی بھٹی کہاں چل رہی ہے اللہ کو تو سارا پتا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے راتوں کو رونے والا کون ہے راتوں کو ناچنے والی کون ہے اللہ کو تو سارا پتا ہے کیوں نہیں پکڑتا کہ یہاں مہلت کا نظام ہے آگے یا آگے آنے والی زندگی میں حساب ہے فریق فل جنت و فریق فی سعیر ہاں ہاں میں بتایا ہے لا تحسبن اللہ غافلا میں غافل نہیں ہوں کس سے عما یعمل الظالمون یہ جو وہاڑی میں ظلم کرتے ہیں لوگ غافل نہیں چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ تاجر میں پولیس والوں کا گلا کیا کروں ہمارا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے عوام ظالم ہیں آپ کیا کر سکو گے ہمارا ہمارا ہماری عوام ظالم ہے ایک قتل کرنے والے کے ساتھ پانچ بے گنا لکھت کتنے بے گنا پھانسی چڑھ جاتے اب سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے جج گواہ بیٹھ گیا جج کی دینداری کیا کرے اب جج کیا کرے گواہ بیٹھ گیا تو اب جج کہاں سے لائے ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں پھلتی پھولتی ہیں ظلم کے ساتھ اجڑ جاتی ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے نے پوچھا یا اللہ تو کو چار سو سال حکومت دی تو وہ کہتا تھا تو رب ربی میں انا ربکم الاعلی یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی میں ہی سب سے بڑا رب ہوں سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں پھر اللہ نے کہا جی کا بے بدن اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور میں تجھے نجات دے دوں تیرے جسم کو زندہ کر دوں نجات دے دوں لتکون لمن خلفک آیا تو آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے گا عبرت کی یادگار بن جائے گا میں نے ممیز ممیز کہتے ہیں وہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا آنتے نکال کے بیر پھینک دیتے تھے اندر سارا کچھ پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی چیرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے کھال اتری نہیں آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن پتہ لگتا ہے ویران ہے پاؤں چٹخے ہوئے ہیں انگلیاں چٹخی ہوئی ہیں فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے بال بالکل صحیح آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ چھ ہزار سال پرانی ممی ہے دو ہزار تین ہزار ساڑھے تین ہزار سال پرانی علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال کا فرق ہے فلیومن الجی کا بے بتا نکلے تکون عل من کا آیا میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا میں اس لیے اس کو محلت دیتا رہا جب ظلم کیا پھر پکڑا خدائی دے دعوے تے نہیں نہ پیا نقتل و ابنا فوق اہم قاہر میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے چالیس سال کے اندر پکڑا اور عبرت کا نشان بنا دیا تو مسئلہ آپ کا نہیں کہ پولیس بڑی زیادتی کرتی ہمارا ریڈی والے کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ بھی زیادتی کرے تو عوام میں ظلم پھیل چکا ہے ایک ظلم ہے ایک دوسرے پر ایک ظلم ہے اپنے اوپر اپنے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں ویاڑی کا سب سے بڑا ظالم بتاؤں کہا یا رسول اللہ کون الجفا کل الجفا بڑا ظالم اپنے اوپر دوسرا فرم اپنے اوپر بڑا ظالم اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون یا رسول اللہ من سمع الندا فلم یجب جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑی تو ایسے ظالموں سے پولیس بھی بھری پڑی ہے عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں بازار بھی بھرے پڑے ہیں دفتر بھی بھرے پڑے ہیں کارخانے بھی بھرے پڑے ہیں دیہات بھی بھرے پڑے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اذان سن کے نماز نہ پڑھیں اذان سن کے یہ یہ عدالتوں پہ پیشی پہ نہیں جاؤ تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیتے ورنٹ کیا کہتے ہیں بلا ضمانت ورنٹ جاری کر دیتے ہیں کبھی اللہ نے بھی ورنٹ نکالے گا تو کم وقت بیس سال ہو گئے نے تجھے ایک سجدہ نہیں دیا چلو اس کے ورنٹ گرفتاری کیا کریم مولا ہے کیا کریم مولا ہے کیا اس کا در گزر ہے اور کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ساری زندگی کا دستور رہا مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا ایک دفعہ اللہ نے امتحان لے لیا تین دن بھیجا ہی کوئی نہیں بھوکے رہے کہا واہ ابراہیم کھرا نکلا تو بھائی کھرا نکلا بس بھائی کوئی ضرورت نہیں مہمان آیا اس کے آگے کھانا رکھا اللہ اپنے بندے سے بطور انسان کتنا تعلق رکھتا ہے ابھی مومن مشرق کی بات نہیں متقی اور ملحد کی بات نہیں ہے انسان بطور انسان اس نے روٹی کا نوالا منہ میں توڑ کے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ وہ آخر لگا میں اللہ نو جان دے کوئی نہیں میں کی پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی کہا اٹھ جا میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل اللہ کی ڈانٹ لے کر آ گیا ڈانٹ ڈانٹ کہنو خلیل اللہ چار ہزار نبیوں کا باپ اور پھر محمد مصطفیٰ کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ آ گئی کہ خلیل منکر تو میرا تھا چالیس سال ستر سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا تو نے اسے کیوں اٹھایا تھا یہ تو میرا اس کا معاملہ تھا تیرے تو اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے رزق ہٹا لیتا اس کو واپس بلا اسے کھانا کھلا تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کافر کی وجہ سے یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ پھر ایک یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنا ہے حدیث سناؤں اللہ کے نبی کی کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا یبنا آدم مرض تو فلم توڑنی میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا تو تو بے عیب ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہے ایک بندہ ایک سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے مشرق بھی ہو سکتا ہے مومن بھی ہو سکتا ہے منکر بھی ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو سکتا ہے بے نمازی بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ بندے کی قید نہیں لگائی مومن متقی موحد میرا ایک ایک بندہ بندہ بیمار تھا تجھے خبر بھی ملی تھی وہ بیمار ہے تو حال پوچھنے نہ گیا پاگل اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ میرے بندے میں اور میں مجھے بھوک لگی تھی میں نے تم سے روٹی مانگی تھی تو انہوں مجھے روٹی نہ کھلائی یبن آدم یبنا فلم تو میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھلایا ہی نہیں تو وہ کہے گا یا اللہ تو تو رب ہے خود کھلاتا ہے تجھے کون کھلائے تو تو کھانے سے پاک ہے پھر اللہ کہے گا اما عالم تن عبدی الفلاں وہ میرا ایک بندہ ہندو سکھ عیسائی دیریا مشرق نمازی بے نمازی چور ڈاکو کسے باشد کوئی تیرے در پر آیا تھا کھانا مانگے تو نے انکار کر دیا تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نما بیمار ہو گئے تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے تو اللہ نے شفا دے دی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن شمون ایک یہودی سردار تھا اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دیے تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کر روٹی پکائی دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو نہیں پتہ ایمان والا ہے نہیں پتہ مشرق ہے دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھی روٹی ادھے چھٹ دے دیں ادھی آپ رکھ لیں گے جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دیا اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا رات کو پھر روزہ رکھا پانی پر کھجور پر کھانے کو تو کچھ تھا نہیں تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمون یہودی سے منگوایا اون منگوا کر اس کو صاف کیا پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے انہیں پیس کر روٹی پکائی دروازہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطاری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کے اس کو دے دی پھر پانی پہ روزہ افطار کیا تیسرا دن تھا پھر یہی کچھ تھا کھانا سامنے تھا اور بدر کے قیدی چھوٹے بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تھے وہ تو اس نے آ کے دروازے پہ سزا لگائی قیدی ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چار پائی پہ گر گئیں اٹھنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لگ کے رونے لگیں ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے کہ اوپر سے قرآن اترا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأقواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومنكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہ سورہ دہر کی آیات اتری باپ بیٹی گلے مل کے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن پوچھنے آ رہا ہے اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا رشوت لینے والا کیوں رشوت لے روٹی کی تو کما بچین کی تو کما پلاٹ لینا ہے گھر بناونا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فاقے ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہوں ایسا فخر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا ہے کیا قرآن اترا اللہ تعریف کرتے ہوئے آیا یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو تین دن آئے تھے نا ترتیب اور مسکین یتیم اسیر اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن قرآن اتارا مسکین و یتیمن و اسیرا یہ وہ ہیں جو خود اعلی حب ہی اعلی حب ہی کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا اور یتیم مسکین اور قیدی کو کھلایا اور پھر میرا عمل میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ ابھی ہمارے جمع ہونے کا منشا نہ سیاست ہے نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی حکومت ہے ہم دین کے لیے سارے جمع ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے لیکن اللہ ان کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہے ان نما نتر وج اللہ یہ صرف میری وجہ سے کھلا رہے ہیں یہ واہ واہ کے لیے نہیں فوٹو نہیں چھپوا رہے فوٹو نہیں چھپوا رہے خبر نہیں لگوا رہے ساری تو لاؤ ساری تو لاؤ خبر نہیں لگوا رہے فوٹو نہیں چھپوا رہے یہ صرف میرے لیے کر رہے ہیں لہٰذا میں کیا کروں گا میں نے ان کو ان کی محنت کا بدلہ دے دیا انہیں جنت کے لباس پہنا دیے ان کو تر و تازہ کر دیا انہیں حسن و جمال کا پیکر بنا دیا کیا حسن و جمال ہے ایک روایت میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی سوری جنت روشن ہو جائے گی جنت ویسی روشن ہے ایک نوخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی اور یہ اتنا بڑا سورج سورج جو ہم سے ہمارے سر پہ چمکتا ہو ہے اور ڈوبتا ہے یہ سورج یہ سورج صرف ساڑھے سات ارب میل میں روشنی پہنچاتا ہے بس ساڑھے سات ارب میل کے آگے اس کی روشنی نہیں جاتی اور جنت سے نوخن کے برابر کسی چیز کو وہاڑی کی مسجد میں رکھو آسمان کی وسعتیں جو لامحدود حد تک لمبی ہیں اس تک ہر شے روشن ہو جائے گی یہ یہ جنت کا نور ہے جنت کا نور ہے تو ایک نور چمکے گا جو اس نور پر بھی چھا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا مطلب اس سورج کوئی اور روشنی چھا جائے تو کیسا ہوگا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی جو ساری جنت کے نور کے اوپر غالب آ جائے گی تو جنت والے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ما نور نور واہ واہ واہ واہ یہ نور کیسا نور ہے تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے یہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر وہ دونوں ہنسے ہیں ان کے جو دانت کھلے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کے نور کو بھی شرما دیا ہے یہاں باپ بیٹی بھوک سے رو رہے ہیں رو رہے ہیں جب حض فاطمہ روئی تو اللہ کا نبی بھی روئے کہ بیٹی غم نہ کر نہ رو اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے میرے گھر میں بھی آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا اور تجھے مبارک ہو اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے انسان بطور انسان اللہ کے دربار میں بہت قیمتی تو بھائیو میں نے ایک تمہید میں بات کی تھی مخلوق کا علم صحیح درست انسان کا علم باہر سے آتا ہے اس میں غلط بھی شامل ہوتا ہے صحیح بھی شامل ہوتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا یہ غلط علم ہے لیکن ذہنوں نے قبول کیا ہوا ہے ایف آئی آر سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں تک چلتا ہے اور سب کہتے ہیں اس کے بغیر تو پھر کام نہیں چلے گا اور سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے اور لانت ہے انسان اپنے علم کے خلاف یوں چلتا ہے اس کے اندر قوت ہے یہ غلط یہ شراب بھی پی سکتا ہے شربت بھی پی سکتا ہے یہ نظروں کو حوثناک بھی بنا سکتا ہے اور حیادار بھی بنا سکتا ہے یہ کانوں سے قرآن بھی سن سکتا ہے اور نغمے بھی سن سکتا ہے یہ ہاتھوں سے ظلم بھی کر سکتا ہے عدل بھی کر سکتا ہے اس کا قلم غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے صحیح بھی کر سکتا ہے اس کا ترازو صحیح بھی تول سکتا ہے غلط بھی تول سکتا ہے اس کے قدم شراب خانے کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں مسجد کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں اس کی زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے دعا بھی نکل سکتی ہے یہ اذان پر مسجد میں بھی آ سکتا ہے دکان پہ بھی بیٹھا رہ سکتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو الْأَرْضِ جَمِيعًا ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگا دی ہے اور ساری کائنات کو تمہارا خدمت تمہارا خادم بنا کر یبن آدم خلق الشال اجلک و خلق تو کل اجلی ساری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے فلا تشتغل بما هو من عمن انت له تو اس مٹ جانے والی دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لینا تو میرے بھائیو اگر اللہ چاہتا تو کوئی بددیانت نہ ہوتا ایسے دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی پر کیسے پہرے گزار کلاشن کوفے لے کر کھڑے ہیں اور کیسے لوگ ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس اس جگہ کو امتحان کی جگہ بنایا ہے یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انہیں بتاؤ میں سویا نہیں دیکھ رہا ہوں پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن دن کے لیے مہلت دی ہے وہ کیسا ہوگا یوم نسیر الجبال اس دن میں پہاڑ ہٹا دوں گا زمین کیسی ہوگی وہ ترل یہ چٹکل میدان ہوگی تم کہاں ہوگے وہ حشرنا میں تمہیں زندہ کروں گا جانوروں کے پیٹ میں پہنچو تو نکالوں گا پانی کی موجوں میں بہ گئے تو جمع کروں گا آگ میں تم راکھ بن کے اڑ گئے ہو تو تمہیں زندہ کروں گا تم نوالا بن گئے بھیڑیوں کا تم بھی تمہیں بھیڑیوں کے پیٹ سے تمہیں زندہ کروں گا اور تمہارے ایک ایک کو زندہ کروں گا فلم نغادر منہم احدا کوئی ایک بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا نہ چھٹ سکے گا نہ بھاگ سکے گا المفر بھاگ کے دکھاؤ کہاں بھاگو گے لا منکم چھپ کے دکھاؤ کہاں چھپو گے ہاں ایف آئی آر غلط کاٹ کے آج دکھاؤ آج غلط گواہی دے کر دکھاؤ آج غلط بول کے دکھاؤ بولے گا غلط بولے گا جب یہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ آزا کو بلائے گا جسم بولے گا جسم وہ کہے گا وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو تو وہ کہیں گے انتقن اللہ الذي انتق كل شيء ران بولے گی ہاتھ بولیں گے انگلیاں بولیں گی آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے سارا وجود بولے گا زبان پہ تالا اور سارا وجود بولے گا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا رب آج تم سب آؤ گے کس حال میں آؤ گا جی ادم بے جہنم ادھر جہنم چنگھاڑے گی وہ ازلفت الجنت للمتقین ادھر جنت مزین ہو کر آئے گی وہ ام کم اللہ وار بیچ میں پل لگایا جائے گا جس سے گزرنا ہر انسان پر اللہ نے لازم کر دیا ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ آج اللہ کی عدالت لگے گی اللہ جج اور قاضی بن کر آئے گا اس کا ترازو تولنے کے لیے آئے گا یہاں دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں وہاں ایمان تولے گا بول تولیں گے کفر تولے گا سچائی تولے گی جھوٹ تولے گا اطاعت تولے گی نافرمانی کو تولا جائے گا فلا تظلم نفس شیا آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے عطائی نہ میں تیرے سامنے لاؤں گا وَقَفَا بنا خاص میرے جیسا حساب کرنے والا تو دکھا نہیں سکتا میں تمہارا اکیلا ہی حساب لے لوں گا اور جب تمہارے سامنے کتاب آئے گی نوشرت جب کاپیاں کھلیں گی جب فائلیں کھلیں گی آج تم اوروں کی ایف آئی آر کاٹتے ہو آج تمہاری اپنی ایف آئی آر تمہارے سامنے آئے گی آج کے جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں آج تمہارے اپنے بارے میں فیصلے لکھے جائیں گے آج کا وکیل اوروں کے لیے وہ بنتا ہے وکالت کرتا ہے آج اس کو خود اپنی وکالت کرنی پڑے گی فلم نغادر منہم احدا کملا کما اول مرہ بل پھر آج تم دیکھو گے کیا دیکھو گے کیا دیکھو گے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ قیامت میں ہمیں یاد رکھیں گے کہاں یاد رکھوں گا لیکن لیکن ایک گھاٹی ایسی آئے گی جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا اپنی بات نہیں کر رہے اپنی تو پہلے کہہ دی کہ ہاں میں یاد رکھوں گا لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پکارے گا طارق جمیل اللہ بخش کا بیٹا اسے عدالت میں پیش کیا جائے اس وقت میں طارق جمیل کو نہ ماں یاد رہے گی نہ بیوی یاد رہے گی نہ بچے یاد رہیں گے نہ باپ یاد رہے گا نہ بھائی یاد رہیں گے نہ اس کو کوئی سنگی ساتھی یاد رہے گا وہ صرف اپنی جان کے غم میں کھلتا ہوا اور کانپتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا یبنا آدم آقیتک و خولتک و انعمت علیک ماذا تو فیہا میرے بندے میں نے تمہیں بہت کچھ دیا آج کیا کر کے لائے میرے بھائیو میرے بھائیو ایک ان سے تو گلا ہی نہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کوئی نہیں وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے لیکن جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں وہ کیوں غلط راہوں پہ جا رہے ہیں وہ کیوں اولاد کی خاطر وہ کیوں چوپڑی روٹ کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور اس کی جنت کو آگ لگا دو مرنے سے انکار کر دو قبر میں جانے سے انکار کر دو منکر نکیر کو جواب دینے سے انکار کر دو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو اللہ کو حساب دینے سے انکار کر دو یا یہ طرز زندگی چھوڑو ہم غلط راہوں پہ نکلتے چلے جا رہے ہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ایک عدالت اللہ لگائے گا ایک عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہو ہتھکڑیاں لگاتے ہو جیل میں ڈالتے ہو عدالت میں لے جاتے ہو وہاں سے لاتے ہو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہو اور ایک عدالت میرے اللہ کی ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کوئی نہیں ہے اور قیامت کے دن سب سے خوفناک پکڑ ظالم کی ہونے والی ہے سب سے خوفناک پکڑ سب سے سخت جو پکڑا جائے گا ظالم پکڑا جائے گا اور سب سے زیادہ رعایت جو کی جائے گی مظلوم کے ساتھ کی جائے گی اور آپ کی کہانی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے آپ یا بڑے ظالم ہو یا بڑے عادل ہو ہو آپ نہیں یا آخرت کے بڑے سردار ہو یا آخرت کے بڑے مجرم ہو میں متوسط مسلمانوں میں سے ہوں میرا درجہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے نچلا بھی ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور اگر اللہ پکڑے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پکڑے تو میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں جتنا ظلم والا بڑا مجرم بنتا ہے اور میں اتنا بڑا درجہ لینے والا نہیں ہوں جتنا عدل والا بڑا درجہ لیتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا عدل سارا دن اس نے صحیح ایف آئی آر کاٹیں غلط نہیں کاٹیں کسی بے گناہ کو نہیں پھنسایا جج نے وکیل نے سارا دن صحیح فیصلے کیے اللہ سے ڈر کر کیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا اپنی بسات کے مطابق پھر چاہے غلط ہی کیا ہو تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تم پولیس والوں کو پتہ نہیں تم کتنی بڑی بندگی کر رہے اور تم ویسے بدنام ہو ورنہ کون ظالم نہیں ہے یہ دکاندار ظالم نہیں جو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے یہ دودھ والے ظالم نہیں جو دودھ میں صرف ملا رہے ہیں اور یوریا کھاد ملا رہے ہیں کیا یہ ظالم نہیں ہے اور جو دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے کیا یہ ظالم نہیں جو ڈنڈی مار کے بیچ رہا ہے یہ ظالم نہیں جو ڈاکٹر جو دوائی کے نام پر بغیر آپریشن کے آپریشن کر رہے ہیں کیا یہ ظالم نہیں میرے بھائی سے ایک دن ڈاکٹر لڑ پڑے کہ تو اتنا ایجوکیٹ کر دیتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہماری فیسیں مر جاتی ان کا لانت ہے تمہاری ڈاکٹری پر تو کون ظالم نہیں ہے آج وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ظالم نہیں ہے جو فرقہ واریت کی آگ لگا رہا ہے جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دھواں دھار تقریر کر رکھا ہے وہ ظالم نہیں ہے وہ عورت ظالم نہیں جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے وہ ظالم نہیں جو جسم فروشی کے نظام چلا رہے ہیں جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں سارا معاشرہ ظلم و ستم کی جکڑ میں آ چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے مظلوم ایک برادری ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے واپڑا والا بھی ظالم ہے ریڑی والا بھی ظالم ہے دکاندار بھی ظالم ہے کتنے لوگوں یہ قبضہ گروپ یہ بڑے متقی ہیں ہماری جماعت تھی یمن میں گشت کر رہے تھے تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں آپ سے کلمے کی بات کرنے ہیں تو جو جو, بات کر رہا تھا نا اس کا نام تھا عبد الرشید کراچی کا اب بھی زندہ ہے تو اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا انت پاکستانی انت پاکستانی انت پاکستانی تعال معی تو پاکستانی ہے ادھر آ میرے ساتھ اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے ساری جماعت والے پریشان ڈر گئے کیا ہوا پیچھے اس کا بہت بڑا سٹور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا بھرا پڑا تھا اس نے ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی کہا یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے اتنا گھی نیچے ساری مٹی اس کم وقت نے بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹی کھلانی میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا واپس آ رہا تھا فیصلہ آباد کی بات ہے تو میری ایسے دور نظر پڑی ایک ریڑی والا کھڑا تھا سفید داڑھی ریڑی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں نہ دین ہے نہ دنیا ہے تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی سفید پگڑی تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں نے ان کو پھر یوں دیکھا جان ورنہ تو کون دیکھتے ریڈیو والے کہیں ویکھنا ہوتا ہے لیکن وہ مجھے جچ گیا تھا تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑی کو یوں پکڑا ہوا تھا اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو ایسے آنسو جا رہے تھے بالکل خاموش لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا تو میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے کیا ہوا تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی تو اس میں سیب تھے سیب اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی آٹھ دس پندرہ سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے نیچے سارے سیب اد گلے ہوئے تھے جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی عام طور پہ سیب کوئٹہ میں ہوتا ایک مزدور ہوگا غریب آدمی اس کم وقت نے کہا ہوگا میں بچوں نے روٹی دے ہے میں نے سیب خریدا ہے میں نے میں نے گلا ہوا بھی بیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی بیچنا ہے میں پیسے کہاں سے پورے کروں تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ رو پڑتا حالانکہ آدمی سنا سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے لیکن میں جب بھی سنا تو میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے پھر میرے آنسو بہ پڑتا وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آ ہاں۔ اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے بہت پر جو اس نے زور دیا نا میں وہ درد آج تک نہیں بھولا حالانکہ اس کام بات کو کم از کم پچیس سال ہو چکے بیٹا میں بہت غریب آدمی میں تمہارا گلا کیا کروں آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی آسمان ٹوٹ پڑتا بجلیاں کوند جاتی ہوائیں پاگل ہو جاتی اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں اسے انسانوں کی ضرورت ہے سفید کالروں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں میں بہت غریب آدمی میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو اثر تک بک جاتی ہے پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین آیا جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا ہو وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں بکے ہوئے مال ہیں یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہوں اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہوں تو بھی تقدیر نہ بدلے گی کہ حالات اللہ بدلتا ہے اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور جب ناراض وہ ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے اور ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہوتے اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے بڑھتے بڑھتے ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی جھونپڑوں سے گرا دیا جائے بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا وہ کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا کئی بادشاہ نے گرایا تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا تو کہاں چلا اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا دس گیا میرے بھائیوں تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے عوام کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے بڑے افسروں کی طرف سے حکومت کی طرف سے ایک پریشر اپنے اندر ہے نفسانیت مال کی حوث پیسے کی حوث وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتا مجھے بتاؤ بتاؤ کون ہے جو ساٹھ سال مسلح پہ گزار سکتا ہے کوئی مائی دار جڑا ساٹھ سال مسلح تو اٹھے میں اس پیشاب نہیں کرنا اس روٹی نہیں کھاؤنی اس سونا کوئی نہیں سٹھ سال مسلح تے بوے تے ہک سیکنڈ تو تو اٹھے نہیں تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا خیرون خیرون ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے زیادہ ہے برابر نہیں کہا زیادہ کہا ہے تو اپنی قیمت گماؤ نہیں اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ چند سکے نہ لگاؤ اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو لینا ہے تو وہ تمہارے مقام مرتبے کو کون نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن اگر یہ قلم جھکتا رہا یہ دبتا رہا یہ بکتا رہا تو فرون بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے بھری ہوئی ہے تاکہ روشنی کے چراغ جلتے رہیں روشنی کے مینار بلند رہیں تاکہ بھٹکے ہوں کو راہیں ملتی رہیں آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے تمہاری نبی کی اولاد ذبح ہوئی ہے کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹے تم کہتے ہو پترا نو کچھ کھوا گئی تھے دیا نو ہے تمہارے نبی کی بیٹیاں گھسیٹ دی گئیں جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہیں کہا یا محمد وا محمد واہ یا رسول اللہ آ جا کے دیکھ تو سہی ہادا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مزمل بالدماء آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے دلہے والا دلہا والا جوڑا پہنا ہے اس کے سہرے کے پھول اس کے جسم کی بوٹیاں ہیں آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں بنا تو کا سبایا در کا مقتلا آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تیری نسل ذبح کر دی گئی اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ بیچنا چاہے ہر شے بک جائے ضمیر کے سودے نہ کرنا کب تک زندہ رہنے کا ارادہ ہے کب تک کوئی جیتا ہے کتنی عزت کتنی بلندیوں تک کوئی پہنچتا ہے کیا موت اسے گراتی نہیں کیا گرد شیام اس کی قبر کے نشان نے مٹاتی کیا اولادیں تیسرے دن اسے بھول نہیں جاتی تمہیں پوتے پڑ پوتے کیا سنوں میں نے ایک جنازے میں شریک تھا قبرستان پہنچے میں نے ایک آدمی سے کہا تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں بیٹا بیٹا پوترا نہیں پڑ پوترا نہیں وہ مجھے ایک قبر پہ لے کر کے کہنے لگا اے ابا جی دی قبر ہے میں نے ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے آواز ہے جناب اے دے پیو دی قبر نہیں ہے تو پتر دا اچھا کیڑی ہے یہ بیٹے کا حال ہے جس نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابے قبر قبر کیڑی میں تو ایسی اولاد کے لیے کہتا میں اس کو کہاں سے کھلاؤں ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے کہاں سے کھلاؤں ڈنڈی نہ ماروں کہاں سے کھلاؤں ملاوٹ نہ کروں کہاں سے کھلاؤں رشوت نہ لوں کہاں سے کھلاؤں تو ساری کائنات کی اولاد آل رسول کی اولاد کے مقابلے میں جانور جانوروں سے بھی آگے کہاں رسول اللہ کی نسل کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ افضل ترین نسب نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس جیسے نصب والا پیدا نہیں ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ ہمارے قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے افریقہ کا قرآن یوں پڑھا جاتا ہے لقد جا اکم رسول من انفسکم سین پر زبر ہے اور دونوں مطلب ٹھیک ہے انفوسی سین پر زیر یہ ہم پڑھ ہمارے قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے افریقہ میں جاؤ انفس سین پہ زبر دونوں مطلب شان من ان کم یہ تمہارے اندر تمہارے بیچ میں رہا ہے کوئی ایب اس میں دکھاؤ کوئی عیب اس میں دکھاؤ کوئی عیب دکھاؤ من انفسکم من انفسکم یہ تم میں سب سے عالی خاندان ہے کوئی اس کی ٹکر کا گھر دکھا یہ وہ ہے جس کا نصب آدم تک محفوظ ہے ہم نے پرانے جو بندوبست جو ہوا تھا زمینوں کا اٹھارہ سو اور کچھ میں تو میرے بھائی کو ذوق ہے تو اس نے وہ ملتان جا کر وہ پرانے انگریز کے دور کے جو پڑے ہوئے تھے رجسٹر ان کو کھول پھول پھول کے اپنے باپ دادے کی نکالی شاخیں تو کوئی تیرہ چودہ تک پہنچی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو یہاں کے آبائی موروثی ذمہ دار ہیں ان کے نام کوئی مراد ہے ہمارا بڑا تو مجھ سے اوپر اس کا کوئی تیرواں نمبر آتا ہے لیکن بیچ میں کتنے ہیں مجھے یاد کوئی نہیں ہے مجھے میرے ابے اور دادے کا نام آتا ہے پردادے کا اس سے آگے مجھے یاد کوئی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن میرے نبی کے باپ عبداللہ سے آدم تک اسی واسطے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج تک انہیں زندہ سلامت کتابوں میں محفوظ سینوں میں محفوظ اور یہ ڈنکے کی چوٹ ہے کہ ایسے نصب ایسے خاندان والوں کو ایک تو دکھاؤ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن اوئی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمضان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفق شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام یہ وہ نصب ہے یہ وہ خاندان ہے جس کے آدم تک اللہ نے ہر لڑی کو زندہ رکھا ہے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں فاقے برداشت کر لیے کہ میری امت پر حجت تمام ہو اور کوئی روٹی پر فروخت نہ ہو جائے سارے خاندان کیا بتاؤ اگر کہتے میں یزید بیت کر لینا تھا کیا فرق تھا کیا فرق پڑنا تھا جبکہ اللہ کا نبی ابھی یہ ماں باپ یہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو میں تو اس لیے زور آج میرا تیسرا بیان ہے لیکن میں اس لیے کھپ رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخش دے اللہ راضی ہو جائے اللہ جنت عطا فرمائے لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ یہ میرا عمل قبول ہے یا مردود ہے آپ کا بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے یہ وہ شہزادے تھے جن کو ابھی ماں نے دودھ چھڑایا نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا جنت تو ہو پہلی پہلی طے ہو چکی تھی لیکن پھر جو روشنیاں ہیں یہ نظر نہ آتی آج جو کچھ لوگ اللہ سے ڈر کے چل رہے ہیں وہ جو روشنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں انہیں چراغ مل جاتے ہیں پھر یہ نہ ہوتے پھر یہ نہ ہوتے آج کا اندھا دیکھ کے اندھا ہے اس لیے اندھا نہیں ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے آج کا بھٹکا ہوا دیکھ کے بھٹکا ہے وہ اس لیے بھٹکا ہوا نہیں ہے کہ راہ دے نشان کوئی نہیں لگ گئے کھبے سجے آج آج کا بھٹکا بھٹکا ہوا راستے دیکھ کر ہے کا بگڑا ہوا راستی کو دیکھ کے بگڑا ہے آج کا جھوٹا سچائی کو دیکھ کے جھوٹا ہے آج کا ظالم عدل کو دیکھ کے ظالم ہے آج کا بدیانت دیانت کو دیکھ کے ظالم ہے آج کا ستم ڈھانے والا وہ سخاوت اور اور رحم دلی کو دیکھ کے ظلم ستم ڈھاتا ہے میرے نبی نے نشان قائم کر دیے قیامت تک اسے مٹا نہیں سکتا تو میرے بھائیوں آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہو اور معاشرہ ظلم و ستم پہ اتر چکا ہے اللہ کے واسطے اس ملک کو بچانا ہے تو عادل بنو عادل بنو ہماری ریڑھ کی ہڈی روٹی نہیں ہے ہمارے بے وقوف الو دانشور جنہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کیا معیشت کمزور ہو گئی معیشت بھی کبھی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ تاریخ کا چیلنج ہے چیلنج ہے کہ قومیں اس وقت تباہ و برباد ہوئیں جب ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی ریل پیل تھی کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی عدل ہوتا ہے عدل عدل کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سبب فقر نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے ظلم کسی بھی قوم پر تباہی اس لیے نہیں آتی کہ روٹی کم پڑ گئی تھی کسی بھی قوم نے اس لیے پرواز نہیں کی کہ روٹی زیادہ ہو گئی تھی کسی قوم نے پرواز کی ہے تو عدل پیچھے اس کی بنیاد ہے اور کوئی قوم تباہ و برباد ہوئی تو ظلم اس کے پیچھے بنیاد ہے تو آپ وہ لوگ جو روزانہ عدل اور ظلم کے درمیان میری ذات میں تو ایک پیشے کے لحاظ سے میں ایک ذمہ دار ہوں میرے پاس کچھ ملازم ہیں کام میں نے تبلیغ کا کیا ہے میرے ساتھ چند لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں میرا معاملہ بہت چھوٹا ہے تمہارا معاملہ بہت بڑا ہے تمہارے ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے یہ سو آدمی نہیں ہے ایک لاکھ آدمی ہے میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں کن سے بات کر رہا ہوں ایک ایک کے پیچھے ہزاروں ہیں یہی ہزاروں یا تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یا تمہارا گریبان پکڑیں گے ایک عورت ملک شاہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا مسلمان وہ گزر رہا تھا پل پر سے ایک بڑھیا بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوگی کہنے لگی اسی پل پہ حساب دو گے کہ اگلے پل پہ تجھے پکڑوں تو وہ لوگ نیک لوگ تھے وہ گھوڑے سے اتر کے کانپنے لگا اماں میں اگلے پل پہ حساب نہیں دے سکتا ادھر ہی حساب لے لے کہ تیرے فلاں حاکم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میری مدد کر کہ کون سا کہ وہ علاقہ بہت دور ہے بادشاہ ملک شاہ نے کہا وہ تو علاقہ بہت دور ہے تو اس عورت نے کہا تو پھر حکومت کرنے کا شوق کیوں چڑا ہوا ہے اگر تیری پہنچ سے دور ہے تو اسے اپنی حکومت سے آزاد کر دے تاکہ تو تو نہ پکڑا جائے تو میرے بھائیوں یہ سیاسی حق سیاسی پارٹیاں ہمیں نجات نہیں دے سکتی آپ ہمیں نجات دلا سکتے آپ لوگ نجات دلا سکتے آپ میں آج وکیلوں میں بھی بیان کر کے آؤں میں نے کہا تم لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہو پیسہ نہیں روٹی نہیں معیشت نہیں تم صاف آدمی آ کر تم سے کہتا میں نے فلانے کو پھنسانا ہے آپ کیا لوگے آپ کہتے ہو پانچ سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا دس سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا پندرہ سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی کیسے سر اٹھا کے چل سکتی ہے جن کے اندر ظلم اتنی نیچ اتنی ڈیپ روٹس میں پہنچ چکا ہو عدل والے بنو عدل والے بنو ہمیشہ زندہ رہو میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی اس میں ایک بادشاہ گزرا منظر ایک ہی بیٹا تھا اس کا جو ولی العہد تھا اس نے یہودی کو قتل کر دیا جب عدالت میں کیس پیش ہوا تو شاہی خاندان تھا ان سب نے یہودیوں کی منت کی اور ان کو پیسے دے کے راضی کر لیا تو شرن عدالتاً کیس برخاست چھوڑ دے تو قتل تو یہ عدالتی کاروائی منظر تک پہنچی کہ آج کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو رہا تو اس نے کہا کل دربار عام ہوگا دربار عام کا مطلب تھا کہ ساری حکومتی مشینری اور عوام و ناس اکٹھے ہوں گے تو دربار عام ہوا اس نے ممبر بچھایا خود ممبر پہ آ کے بیٹھا اور یہودی مقتول کے گھر والوں کو بلایا اپنے بیٹے کو بلایا اپنے سارے خاندان کو بلایا پھر کہنے لگا سنو میں یہ اپنے بعد طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد طاقت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور پیسے کے زور پر پھر اپنی جان چھڑا لے میں یہ طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا میں بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا اور موت کی سزا کو بحال کرتا اور یہ کام میں خود کروں گا شاید جلات کے ہاتھ کانپ جائیں بادشاہ کے بیٹے پہ تلوار اٹھاتے ہوئے یہ کام میں خود کروں گا اور وہ ممبر سے اترا تلوار نکالی اور کہنے لگا بیٹا مجھے پتہ ہے تیری ماں کو بہت دکھ ہوگا اور تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا تو میرا اکلوتا ہے لیکن میں تمہیں اللہ کی شریعت پر قربان کرتا ہوں اور ایک ہاتھ مارا اور گردن اڑا دی اس کی آج کا انسپیکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایم پی اے کا پریشر تھا میں نے غلط پھنسا دیا ایم این اے کا پریشر تھا اور فلاں کا پریشر تھا فرون بن کے مرنا چاہتے ہو سارا سال یزید کو گالیاں پڑتی ہیں خود یزید کے ساتھ مرنا چاہتے ہو سارا سال حسین کے لیے روتے ہو خود اس کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہو اور خود نہیں زندہ راجو اس نے کہا تھا میں بھی زندہ نہیں رہوں گا نیند اڑ گئی نیند ختم ہو گئی دو ہفتے مسلسل جاگ جاگ جاگ پندرہ دن مر گیا بیالیس سال کی عمر میں مر گیا اور ہزار سال کے بعد آج بھی منظر زندہ ہے شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا کیوں پہلی دفعہ سنا تاریخ نے اسے بھلایا نہیں صدیوں گزر جانے کے بعد اس کا نام اندھیروں میں گم نہیں ہوا اپنے عدل کے ساتھ زندہ ہے بنو امیہ کے تخت کو رنگین کر دیا ظلم و ستم سے بادشاہوں اموی بادشاہوں نے ریا کا خون بہا بہا پانی کر دیا اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھا تین بر اعظم کا حاکم دیپالپور کشمیر تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہمارے علاقے میں سندھ سے لے کر دیپال پور کشمیر تک کاشگر تک چین سینیگال چوڑ تک افریقہ میں استنبول کے دروازوں تک یورپ میں چار بر اعظم تین بر اعظم پر اس کا پھریرا ہے اور اس کے تخت پر اس کے تخت پر اس سے پہلے جو پیشرو بیٹھے ہیں انہوں نے ظلم و ستم وہ اٹھائے کہ خون کی ندیاں بہائیں اسی تخت پر عمر بیٹھا ہے